حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما فرماتے ہیں کہ مجھ سے میری بہن حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز سے پہلے دو ہلکی رکاتے پڑھا کرتے تھے سنن نسائی حدیث نمبر ایک ہزار سات سو پچھتر